Hi, hi, hi, Divano. Welcome to Must FM oh My name is Shah. Once again, thank you so much for joining us tonight. ہمارے ہمارے گیسٹ موجود آپ کو بتاؤں میں کون گیسٹ ہے اور ہم سے کیا بات ہم کرنے جا رہے ہیں آپ کو یہ بتا دی فرام آر کراچی پاکستان اگر آپ شامل ہونا چاہیں گے شو میں میں آپ کو اس کے طریقے بھی بتاؤں گی کہاں پہ جا سکتے ہیں مجھے فیس بک پہ لائک کر سکتے ہیں کہاں کہاں مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اور کال کرنے کے لیے نمبر کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی لیکن جہاں پر ہمارے ملک کے حالات اتنے سویئر ترین چلے ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ آج ہم عوامی فورم نہیں کرنے والے بیکاز اکثر و بیشتر جب ہم نے عوامی فورم کیا جہاں پہ بہت لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا وہاں پہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پلیز لینا چوبیس گھنٹے تو ہم نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں کم سے کم شو میں تو تھوڑا میوزک پلے کرتے ہیں تھوڑی مستی کر لیتا کہ ہمارا دماغ ڈائیورٹ ہو جائے تو آج جناب ڈائیورٹ کیا کر رہے ہیں ہم آپ کا روٹ ہی چینج کر رہے ہیں یہاں سے لے کے آپ کو کہیں اور پہنچا رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے دوست ایسے ہیں ہمارے فیملی میں لوگ ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جو کہ پاکستان سے باہر جانے کے لیے جو ہے وہ جستجو کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایز اے پروفیشنل باہر جا رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں اور باہر جا کے کام کرنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آج کا شو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے بیکاز آج ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں جو شخص موجود ہے وہ آپ کو بتائیں گے بلکہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ جی پاکستان سے باہر کیسے جایا جا سکتا ہے کون کون سے ملکوں میں کیا کیا پالیسیز ہیں کہاں کہاں پر پاکستانیوں کو ویلکم کیا جاتا ہے اور کہاں کہاں پہ پاکستانیوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ دوسری لائن میں لگ جائیں ول ٹاک اباؤٹ دیٹ تو جناب پردیسیوں کے کچھ گانے ہمارے پاس ہوں گے آپ کو لیے چلیں گے اسٹرک کی جا جانب will see on the other side of commercial break will be coming not fifteen we are you mess view twenty four seven Alrighty, welcome back after those commercial messages. Must have theme, but my name name is is is Lena Shah, where Lena's the the the the and and and music game rules are same. I keep keep on on playing all you gotta do listening. رات کو جناب آئی آپ لوگوں کو جس چیز کا انتظار تھا وہ ہم نیکسٹے سے دوبارہ سے لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ میرے پاس اسٹوڈیوز میں ایک اور مہمان موجود ہے اور خاص طور پہ جب ہم بہت سارے لوگوں سے بات کرتے ہیں اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں اپنی فیملی میں لوگوں سے بات کر رہے تھے ہمیں پتہ چل چل رہا ہوتا ہے ہمارے کزنس ہیں یا فلانا ہے یا فلانا ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں انہوں نے اپلائی کیا ہوا امیگریشن کے لیے کوئی پڑھنے کے لیے جا رہا ہے کوئی کام کرنے کے لیے جا رہا ہے پاکستان سے باہر جائیں گے جناب پیسے کمائیں گے پڑھیں گے لکھیں گے اپنی فیملی کو سپورٹ کریں گے اپنی فیملی کو وہاں آنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے کوئی لوگ واپس آئیں گے کوئی لوگ واپس نہیں بھی آئیں گے آف کورس نا before we go any further آپ کو بتاؤں کہ آپ کو میری باتوں سے اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں کون موجود ہے اگر آپ کے سوالات ہیں کچھ پاکستان سے باہر جانے سے ریلیٹڈ تو آپ مجھے بھیج سکیں گے سکس ٹو سیون ایٹ پر چھ دو سات آٹھ پہ میسج میں سب سے پہلے آپ نے مہمان کو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو اسماعل اسلام شو کیسے uh, uh, you very much for having me pleasure and آپ نے مجھے مدو کیا اپنے سامعین کے ساتھ it's great to be here well I am glad کہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آئے ہیں اور خود جو ہے وہ آپ ملک سے باہر بہت زیادہ رہتے ہیں مجھے پتہ چلا ہے میں مقیم ہی ٹورانٹو میں ہوں اچھا اور کافی عرصے سے ہوں اچھا اور امیگریشن کے اندر میں کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں آپ پاکستان سے باہر کافی سالوں سے دس پندرہ سال تو ہو گئے مجھے لیکن میں امیگریشن کے پیشے سے منسلک نائنٹی ون سے ہوں اچھا اپنی فیملی بزنس کے حوالے سے اچھا والد صاحب کے ساتھ اور it's been a pleasure serving in Pakistani جہاں پر میں بھی ایک پاکستانی ہوں اچھا اور گورنمنٹ آف کینیڈا نے کچھ کی کیے ایڈوائزر جو کہ دے سکتے ہیں امیگریشن ایڈوائز اچھا تو آپ ان میں سے ایک ہیں جی پچیس سو سے تین ہزار کے درمیان ہیں وہ ان میں سے ایک ہوں اور کچھ ہی پاکستانی اوریجن کے ہیں جن میں سے میں ایک ہوں تو میری والدہ کی دعائیں okay very nice very nice تو جناب ہم ہم چونکہ ہم نے صرف ہم صرف کینیڈا کے بارے میں نہیں بہت سارے اور ملکوں کے بارے میں بھی بات کریں گے اچھا یہاں سے جب پاکستانی باہر جانا چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے دو تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے باہر جانا ہے سب سے پہلے تو جناب اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے پڑھنے کے لیے جانا ہے اور پڑھنے کے کے لیے بہت جگہوں پہ جاتے ہیں یورپ بھی جاتے ہیں لوگ یو کے جاتے ہیں یو ایس جاتے ہیں کینیڈا جاتے ہیں تو جہاں پر ان تمام ملکوں کے بارے میں خاص طور پر اگر ہم پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں بات کریں تو کچھ ملکوں کے کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے میں میں یو کے میں رہی ہوں یو ایس میں رہی ہوں تو وہاں مجھے پتا ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جو کہ پاکستانی پرو پاکستانی علاقے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ لوگ اس لیے زیادہ جاتے ہیں تو اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں بیکاز وہاں پر جو امیگریشن کے جو لوز ہیں وہ ریلیکسڈ ہوتے ہیں یا سب گئے ایک شخص گیا اپنی سہولت دیکھتی ہے اس کو اپنے پلانس دیکھنے ہوتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ آئیں اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ان ریسنٹ ٹائمز اگر ہم دیکھیں نارتھ امریکہ میں تو کافی ریلیکسیشن اس حوالے سے ہوا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آئیں تو ان کو کافی فوائد ہیں ان سے پہلے تو وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی فیس دیتے ہیں تو یقیناً ریونیو جنریٹ ہوتا ہے دوسرا یہ کہ امیگریشن وہ اکثر اسکل ورکرس کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن اب ان کا فوکس اپنے پاس پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کی طرف زیادہ ہے اچھا. کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اسٹوڈنٹس جو یہاں آئے ہیں اگر فرض کیا وہ کینیڈا آئے ہیں اور وہ کینیڈین ڈگری لے رہے ہیں اور کیونکہ اسٹوڈنٹ ویزا ٹیمپرری نیچر کا ہوتا ہے آپ کو جانا ہوتا ہے واپس اپنے ملک اور آپ یہ کہہ کر ہی آتے ہیں کہ میں میرا مقصد جو ہے ٹیمپرری ہے پڑھنا جانا ہے اسی بنیاد پہ ملتا ہے آپ کو visa but they they they would have have change ways to deal with the student introduce programs جس کے تحت وہ اسٹوڈینٹس uh, کو موقع دیتے ہیں کہ وہ پارماننٹلی سیٹل ہو جائیں جب وہ پڑھ لیتے ہیں وہاں پہ پڑھا ہے تو وہاں نوکری بھی ان کو مل جائے اور وہ امیگریشن لے لیں from with with in in Canada یا فرام یو ایس اور اس طریقے سے کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس جن کے پاس ڈگری ہے وہیں کی اور وہ انہوں نے وہاں وقت بھی گزارا ہے کچھ کام بھی کیا ہے تو یقیناً ان کی انگریزی بھی بہتر ہو جاتی ہے انٹیگریٹ کرنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے تو پریفرنس میں سمجھتا ہوں اس لیے بھی دی جاتی ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اسٹوڈنٹ کو کیونکہ انہوں نے ان کو کافی تعلیم دے دی ہوتی ہے کافی وہاں پہ رہ چکے ہوتے ہیں کر لیا ہوتا ہے ہاں ایگزیکٹلی اور دوسرے ملکوں کی یہی بات ہے اگر کسی پہ خرچہ کر لیا تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس رہے ہمارے الگ بات ہے ایک تو پہلے خرچہ نہیں کرتی گورنمنٹ اچھا چلے اس پہ ہم ڈیٹیل میں بعد میں بات کریں گے ابھی ہم نے بات جہاں سے شروع کی ہے وہاں سے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ باہر جا چکے باہر رہ چکے ان کو سمجھ آ رہی ہوگی ہم کیا بات کریں لیکن بہت سارے ایسے لوگ جو کہ یہیں پر رہتے ہیں اور انہوں نے ابھی سوچا ہے باہر جانے کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں وہ انفارمیشن انفارمیشن حاصل کر رہے ڈفرنٹ لوگوں سے دوستوں سے بات کریں جن کو پتہ چلتا ہے جی فلانے لوگ باہر رہ رہے ہیں ان سے انٹرنیٹ پہ پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ اگر ایک عام پاکستانی اس وقت یہ پروگرام سن رہا ہے اور اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے اور وہ بیرون ملک جا کے تعلیم حاصل کرے یا روزگار کے مواقع اگر وہاں پر اس کو زیادہ محسوس ہو رہے ہیں تو وہ وہاں جا کے روزگار حاصل کرے تو باہر جانے کے لیے بیرون ملک جانے کے لیے سب سے بہترین آپشن کیا ہے پڑھنے کے کے لیے جاتے جانا چاہیے وہاں پہ یا کام کرنے کے لیے جانا چاہیے دیکھیے اسٹوڈینٹس جو جانا چاہتے ہیں کسی بھی ملک میں تو وہ اچھا۔ اچھا، انٹرنیشنل تاکہ سب لوگوں کو ہاں۔ پتا چلتا جائے کہ ہم لوگ کیا بات کریں انٹرنیشنل ہاں۔ فیس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ہزار ڈالر دینا ہے تو انٹرنیشنل کو اس کے چار ہزار ڈالر اچھا۔ لیے کہ آپ فورن نیشنل ہیں ہاں۔ آپ باہر سے آ رہے ہیں اور جو وہاں کے شہری ہیں وہ یقیناً ان کو سبسڈائز سبسڈائزڈ فیس دینی ہوتی ہے تو جو بھی اسٹوڈنٹ وہاں پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کو اپنا پہلے فائنینشیل بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوگا یعنی کہ پیسے ہونے چاہیے آپ کے پاس تبھی آپ باہر جا سکتے ہیں ہاں۔ ورنہ نہیں جا سکتے اس لیے کہ اس میں کافی مہنگی تعلیم ہے چاہے وہ کینیڈا ہو یو ایس ہو یو کے ہو اچھا کافی مہنگی تعلیم ہے تو اگر آپ کے پاس فائنینشیل مینس ہیں ہاں۔ اور آپ کے پاس پراپر گریڈس بھی ہیں اگر آپ یونیورسٹی یا کالج کے معیار پہ پورا اترتے ہیں آپ کی صحیح ہے تو پھر آپ یقیناً اپلائی کریں اور آپ کو کنسیڈر کیا جائے گا لیکن آپ کو ایسا کام نہ کریں کہ جیسے آپ آپ کے پاس پہلے بات تو یہ کہ نیچرلی وہ فائنینسیز تو آپ دیکھیں گے ہاں، ہاں۔ لیکن اگر آپ کی گریڈ صحیح نہیں ہے آپ کی انگریزی کا ٹیسٹ بھی صحیح نہیں آ رہا ہے ہاں، تو مطلب کسی ایسے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لینا جو کہ ہر چیز قبول کر رہا ہے کینیڈا میں رہتے ہوئے مینس کہ آپ کو شاید ویزا ملنے میں اس کے حصول میں مشکل ہوگی کیونکہ آپ نے کسی ایسے انسٹیٹیوٹ کو چوز کر لیا ہے جو کہ ڈیسپریٹ ہے اسٹوڈنٹ لینے کے لیے اچھا تو یقیناً وہاں پہ جو اسٹڈیز کا معیار ہے وہ بہتر ہے تو آپ نے جس جس کالج یا یونیورسٹی کو سلیکٹ کرنا ہے وہ بھی بہت اچھی ہونی چاہیے ہاں. اچھا ابھی ہم تھوڑی دیر میں ابھی ہم ایک سانگ کی طرف بڑھیں گے اور ساڑھے گیارہ دس کے بعد جب ہم واپس پلٹ کر آئیں گے تو میں آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھنا چاہوں گی بہت سارے ہمیں ایسے آفیسز ملتے ہیں ایڈز ملتے ہیں پوسٹر دیواروں پہ لکھے ہوئے دکھتے ہیں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی آپ تین مہینے میں جی آپ کینیڈا میں ایش کر رہے ہوں گے آپ دو مہینے میں جو ہے نا وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہوں گے آپ جب کسی باہر اور یہ چیزیں بڑی اٹریکٹڈ ہوتی بھی ہیں کسی کو کیا پتا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں <laughs> اس بارے میں ہم بات کریں گے فور ناؤ ہم بڑھیں گے ٹوورڈز رائٹ ایک سو تین مائی نیم از لینا شاہ میرے ساتھ عامر اسماعیل اسٹوڈیوز میں موجود ہے جو کہ آج ہمیں بتا رہے ہیں اور گائڈ کر رہے ہیں کہ بیرون ملک جانے کے پڑھنے کے وہاں جا کے کام کرنے کے کیا اصول ہے اور کون سے ملک ایسے ہیں جو کہ پاکستانیوں کو ویلکم کرتے ہیں آپ کی پاس کیا کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے چاہیے کیا ایجوکیشن ہونی چاہیے کتنا پیسہ ہونا چاہیے تو آپ وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں یا پھر اگر وہاں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں آپ will talk about that but for now this is تیرے ہو کے رہیں گے from the movie Raja Natwar Lal Yes, welcome back after those commercial messages coming your way live from our Karachi studios across Pakistan اور اور جناب خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ہمیں سن رہے ہیں اکراس ملتان اکراس لاہور خاص طور پہ اکراس فیصلہ باد اوکے آپ لوگوں کی تو بارشیں اتنی زبردست چل رہی ہیں اتنی شدید ترین وہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں مجھے پتا چلا کہ سوئمنگ کے لیے لوگ سوئمنگ پول نہیں جا رہے بلکہ گلیوں میں نکلے ہوئے سو بی سیف ہم یہی کہیں گے آپ کو اسٹے انڈورس بی سیف اور جہاں پر بارش کو آپ تھوڑا بہت انجوائے کر سکتے ہیں وہاں پر انجوائے بھی کیجیے امید کرتے ہیں ہیں دعا یہی کرتے ہیں کہ بارش جو ہے یہ رحمت کی بارش اور پورے پاکستان کے لیے ہر پاکستانی کے لیے ہو بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا میرا نام ہے لینا شاہ اور آج جناب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان موجود ہے عامر اسماعیل ان کا نام ہے اور یہ بائی پروفیشن ان کا پیشہ ہی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو امیگریشن ایڈوائز دیتے ہیں یعنی کہ کس طریقے سے آپ پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں وہاں جا کے رہنا ہے وہاں جا کے پڑھنا ہے تو ان کے بارے میں میں آپ کو بتا چکی ہوں سوال جو کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے پوچھا تھا اور یس آپ کے کوشچن جو کہ آپ ہمیں سینڈ کر رہے ہیں سکس ٹو سیون ایٹ وہ بھی میں شامل کرنا چاہوں گی میسج میں سب سے پہلے آپ نے ایچ آئی لکھنا ہے اس کے بعد آپ کا نام آپ کا جا کے میرا پیج کو لائک ضرور کیجیے گا اچھا جی عامر اسماعیل صاحب کیا بات کر رہے تھے ابھی ہم نے آپ کے ساتھ کچھ کون uh, uh, جو ہے وہ شیئر کرنے ہیں اور uh, ابھی ہم بات کر رہے تھے ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ باہر جانا چاہتے ہیں اور باہر جا کر جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں سب سے موسٹ امپورٹینٹ ہاں، شاید آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ جو روڈ پر کافی سارے ایڈز نظر آتے ہیں کہ دو تین مہینے میں چلے جائیے کینیڈا تو ان کا کیا ہے ہاں جی۔ ہاں سوری میں چائے کے لیے بڑا <laughs> بےتاب تھی ابھی تک مجھے چائے نہیں ہاں جی میں ایک کپ چائے لا دیجیے بالکل اسٹرانگ والی ہاں جی اوکے آپ بھی پیئیں گے جی، ہماری چائے جو پیتا ہے تو ہماری چائے جو کو ساری رات نیند نہیں آتی دس سے بارہ کے شو میں جتنے مہمان آتے ہیں <laughs> ہاں جی، تو ہمیں بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں جی۔ اور جہاں پہ کہا جاتا ہے جی آپ تین مہینے میں آپ کینیڈا چلے جائیں دو مہینے میں جو ہے نا وہ آپ استنبول میں ہوں گے اور وہاں پہ آپ کی زندگی بہت ہی یو گل و گلزار ہوگی جی۔ تو یہ یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے کیسے پتا چلے کہ جھوٹ کون کون بول بول رہا رہا ہے ہے سچ دیکھیے سب سے پہلے جو کنزیومر ہے امیگریشن سروسز کا ہاں۔ وہ جب دیکھتا ہے کوئی ایسا کنزیومر یعنی کہ عام انسان جو جو ہے کہ جانا چاہتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کوئی ایسی آفر جو too good to be true نظر آ رہی ہے ہاں۔ تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اور کیونکہ تھوڑی سی ایجوکیشن یا ایجوکیشن تو نہیں کہنا چاہیے نالج کی کمی ہے نالج اس حوالے سے کہ پہلے تو امیگریشن کے قوانین جو ہے وہ اب اویلیبل ہوتے ہیں لوگوں کے ایکسس میں ہیں گورنمنٹ آف کینیڈا جیسے اپنی بہت اچھی کمپریہنسو سائٹ مینٹین کرتی ہے اور اس پہ تمام ڈیٹیلس موجود ہوتی ہیں پھر وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایڈوائزر لینا ہے کوئی ریپرزینٹیو لینا ہے جیسے کہ میں ہوں ایڈوائزر اس طرح اور بھی ہیں جو کہ لائسنسڈ ہونے چاہیے اور وہ امیگریشن کی جو اتارٹیز ہیں جو ان کو ریگولیٹ کرتی ہیں ان کے ممبر ہونے چاہیے جیسے ہم immigration consultants of Canada regulatory council کے ممبر ہیں اچھا۔ ہمیں لائسنس ایشو ہوتا ہے اچھا۔ اور وہ صرف کنزیومر کی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے جو لوگ جانا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو اور ان کو کوئی غلط بیانی نہ ہو اور اس کے لیے ممبر بننے کے لیے نیچرلی آپ کو امیگریشن لا میں تعلیم لینی ہے پہلے اور اپنی جو تعلیم تعلیم ہے اس کو کنٹینیو کنٹینیوسلی اپڈیٹ رکھنا ہے سی پی ڈی پوائنٹ جو کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ پوائنٹس کے تھرو تاکہ جو سروس پرووائڈ کی جائے اچھی ہو تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیونکہ نہیں جانتے کہ جو کنسلٹنٹ حضرات ہیں وہ لائسنس یافتہ ہونے چاہیے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آفر کیا ہو رہی ہے ملک سے باہر جانا ہے دو تین مہینے میں جانا ہے یقیناً دو تین مہینے میں کینیڈا امیگریشن نہیں دیتا اچھا یہ ہاں۔ بتائیے کہ ہاں۔ کہیں پر بھی یہ بات جہاں پر آپ کو کوئی شخص یہ بتائے ہاں جی آپ کا کام تین مہینے میں ہو جائے گا جی ہاں۔ تو وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے یقیناً جھوٹ اس لیے کہ پہلی بات امیگریشن کنسلٹنٹ کے پاس یہ اتھارٹی تو ہوتی ہی نہیں کہ وہ کس کوئی ایسی چیز کہہ سکے کہ آپ کا کام ہو جائے گا وہ آفیسر ہاں۔ نہیں ہے جس نے یہ بات اپنے منہ سے جس وقت نکالی کہ جی آپ کا کام کرا دوں گا یا ہو جائے گا مینس دیٹ ہی اچھا ہاں۔ اگر یعنی کہ اگر اس نے یہ کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں گے تو وہ تبھی جھوٹ بول رہا ہے بیکاز ہاتھ میں تو یہ ہے ہی نہیں ہاں۔ وہ صرف آپ کو مدد کرے گا آپ کا کیس بنانے میں آپ کو بتائے گا کہ آپ کو آپ کو کون کون سے ڈاکومینٹس ریکوائرڈ ہے آپ کی پوری فائل بنائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ہی سے کہے گا کہ جی آپ کال کر کے انٹرویو کے لیے لیے اپنی اپنی جگہ ریکمینڈ کریں یا پھر آپ اپلائی کریں نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ ریپرزینٹیو لیتے ہیں اچھا۔ تو وہ آپ کے بہاف پر ڈیل کرتا ہے گورنمنٹ آف کینیڈا سے یا اچھا. جو بھی گورنمنٹ ہے اس سے اور وہ پوری طرح آتھرائز ہوتا ہے ڈیل کرنے کے لیے اگر اگر تو تو وہ وہ آتھرائز ہے تو اگر وہ اگر وہ گوسٹ کنسلٹنٹ ہے یعنی وہ صرف ڈاکیومینٹس بناتا ہے <laughs> ہاں. تو وہ بھوت ہے نظر نہیں آ رہا ہاں. تو وہ آپ کا ڈاکیومینٹ بنائے گا اور آپ کو ہینڈ اوور کرے گا پھر آپ سے کہے گا کہ میں اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر گورنمنٹ آف کینیڈا کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے کسی ایسے شخص سے مدد لی ہے جو کہ لائسنس ہاں. نہیں ہے اور آپ نے اس کو پیسے دیے تو پھر آپ کی اپلیکیشن ریفیوز بھی ہو سکتی ہے رد بھی ہو سکتی ہے تو یو ہیو ٹو یا تو خود کریں اگر آپ اور اچھا، یہ خود کیا جا سکتا ہے یقیناً اچھا ہاں۔ کسی بھی ملک میں آپ جانا چاہ رہے ہیں ویب سائٹ پہ سب انٹرنیٹ ہاں۔ پہ سب کچھ اویلیبل اویلیبل ہے لیکن لوگ خود پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی پروفیشنل ایڈوائس ملے ہاں۔ اور کچھ مصروف بھی ہوتے ہیں اور کچھ وہ سوچتے ہیں کہ کیونکہ یہ صاحب جو ہیں یہ لائسنس ہے پراپرلی ٹرین ہے ان کا دن رات کا یہ کام ہے تو کچھ ایررز کچھ غلطیاں جو کی کی جائیں تو ریفیوز بھی ہو سکتا ہے کیس تو وہ چاہتے ہیں کہ ذرا ہم ایرر فری کام کریں اور کیونکہ بہت بڑا ڈیسیزن ہے امیگریشن کرنا تو ملک چھوڑنا اپنا اور اپلیکیشن میں کافی چیزیں انوالو ہیں پروسیسنگ ٹائم بھی بہت سارا لگتا ہے اور um, یقیناً بھی بہت سارے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ریپرزینٹیو لے لیں but as a set it's not mandatory if you are considering hiring someone make sure that person is license his name on the I C C C R website his licence number آس دم گورنمنٹ آف کینیڈا اور I C C R C never license companies license individual کیونکہ انڈیویجلس کو ٹیپ کرنا آسان آسان ہے as compare to companies very interesting اور یہاں پہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بھائی آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ خود نہیں بھی کر رہے ہیں تو لیکن آپ اگر کسی کے تھرو جا بھی رہے ہیں کسی کنسلٹنٹ کے تھرو سے بات کریں لیکن پہلے آپ نے جا کر ساری کی ساری جو ریسرچ ہے وہ خود کرنی آن لائن میں اس بات کا ثبوت دیتی ہوں because when when I I I in U K studying over وہاں سے میں نے خود جو ہے وہ اپلائی کیا تھا for the U S visa and everything تو میں نے اس کے لیے بہت ہی ایکسٹینسو ریسرچ کی تھی چھ مہینے صرف پڑھائی کی تھی آن لائن جا کے تاکہ مجھے پتا چلے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور جب آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے نا اور آپ جا کے کسی شخص سے بات کریں اسے سوالات پوچھیں تو کہیں پر وہ آپ کو ماموں بنا رہا ہے نا آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا ہاں، uh-huh. آپ کو غلط انفارمیشن دیتے ساتھ ہی آپ اس کو نہیں مزید پرسو کریں گے اور کرنا چاہیے آپ کو جا کر کے ٹیسٹ کرنا چاہیے نالج uh-huh. بندے کا uh-huh. وہ صحیح بول رہا ہے اور وہ اس قابل ہے کہ آپ کو وہ ہیلپ کر سکے ہیلپ کے پیسے ہیں اگر وہ ہیلپ کرنے کی انفیکٹ آپ اس کو ہیلپ کر رہے ہیں آپ اس کو گائیڈ لائن دے رہے تو واٹس دا پوائنٹ اسے پیسے لے کر آیا اوکے <laughs> جناب آپ کے کچھ میسجز ہیں یہاں پہ شامل کریں گے we have Hamid Khan from Dawood ہمیں سن رہے ہیں اور uh, ہمارا شو سن رہے ہیں اور ان کی گرل فرینڈ کو سلام کہنا جی اوکے جی وعلیکم السلام آپ کی طرف سے اور ان کی طرف سے وعلیکم السلام آپ کو میں پیش کرتی ہوں مسکان ہے ہائی لینا جی ہائی مسکان کیسی ہو تم فرقان ہمیں سن رہے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ نے گول گپے کھانے عامر اسماعیل بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے ہم مہمان سے بھی پوچھ لیتے گول گپے جب <laughs> اچھا جی، ہاں جی، دبئی جانا چاہتے ہیں جاب کے سلسلے میں اوکے فائن تو جابس کے سلسلے میں ہم صرف دبئی کی بات نہیں کریں گے ہم پوری دنیا کے بہت سارے ملکوں کی بات کریں گے جہاں پہ ہم جابس کے حوالے سے کون سے آئیڈیل کنٹریز ہیں پاکستانیوں کے لیے اور پڑھائی کے حوالے سے کون آئیڈیل کنٹریز یہ میرا آپ کا نیکسٹ سوال ہوگا اس سے پہلے کچھ ہیں ہیں معصوم ہے کراچی سے تھینک یو اینڈ یورپ جانا چاہتی یہ uh, محمد عرفان ہے ایجوکیشن ان کی ایم بی اے ہے بی بی اے انہوں نے یو کے سے کیا ہے یہ سیمنس میں کام کر رہے ہیں پچھلے سات مہینوں سے اس کے علاوہ ان کو یو کے میں چار سے پانچ سال کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی کیا آپشنس ہیں دیکھیے جو اسکل ورکر حضرات ہیں جو ہاں۔ کہ امیگریٹ کرنا چاہتے ہیں اسکلڈ ورکر ورکر کون ہوتے ہوتے ہیں ہیں اسکل وہ لوگ جو پروفیشنل اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں اچھا۔ جیسے فار ایگزامپل اکاؤنٹینٹس ہیں انجینئرز ہیں اور بہت سارے جو پیشہ ور لوگ ہیں آکوپیشن میں کام کر رہے ہیں کسی نہ کسی تو اسکل اچھا۔ کہلاتے ہیں اور وہ جب جانا چاہتے ہیں تو ان کنٹریز نے کینیڈا نے جیسے اپنا سلیکشن کرائیٹیریا بنایا ہوتا ہے ہاں۔ کہ اگر اس اس معیار کا بندہ ہوگا ہاں۔ تو اور پوائنٹ سسٹم رکھا ہوتا ہے انہوں نے جیسے کہ فیکٹرز میں ایج ہے ایجوکیشن ہے ورک ایکسپیرینس ہے جو صاحب انہوں نے بتایا کہ وہ سیمنز میں کام کر رہے ہیں سیون منتھ سے تو اور ان کے پاس مزید تجربہ بھی ہے یو کے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی آکوپیشن کیا ہے اور مزید جو دوسرے فیکٹرز ہیں ایج ایجوکیشن لینگویج اسکلس ان تمام کو مجموعی طور پہ دیکھتے ہوئے دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ پاس مارک ایک سیٹ کیا ہوتا ہے گورنمنٹ نے اچھا۔ ہر فیکٹر کے پوائنٹس رکھے ہوتے ہیں جیسے کہ ایج کا پوائنٹ رکھا ہے انہوں نے بارہ نمبر اچھا تو جو صاحب اٹھارہ سے پینتیس سال کے درمیان ہیں ان کو میکسیمم نمبر مل سکتے ہیں جو اس سے زیادہ ہیں ان کے کچھ نمبر کٹ جائیں گے اس طرح کرتے ہوئے آپ جب سب کو ایڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اسکور سکسٹی سیون سڑسٹھ پوائنٹس بن رہا ہے یا نہیں اگر نہیں بن رہا ہے تو یقیناً کہیں کمی بیشی ہوگی ہو سکتا ہے انگریزی کا ٹیسٹ اچھا نہ دیا ہو اس کے پوائنٹس کم ہو جائیں گے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ کیا جا سکتا ہو تو یقیناً پھر آئیڈیا ڈراپ کرنا پڑے گا جانے کا اوکے اوکے یعنی کہ جب جب آپ کسی ملک سے باہر جانے کے بارے میں سوچتے ہیں چاہے وہ آپ پڑھائی کے لیے ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہو یا کام کرنے کے لیے جا رہے ہو تو آپ کا پورے کیس کو اسٹڈی کرنے کے کے باوجود بعد پتہ چل جائے گا پہلے ہی اپلائی کرنے سے جی پہلے ہاں۔ کہ ویدر آپ کی کوئی پاسبلٹی ہے کہ نہیں اور اگر پاسبلٹی ہو اس کے بعد بھی پاسبلٹی <laughs> جو ہے نا وہ ویزا امیگریشن آفیسر آپ کو کہہ سکتا ہے نہیں جی ہاں، سوری یہی ہے کہ پہلے تو آپ سلیکشن کرائٹیریا اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیا سلیکشن کرائٹیریا ہے اچھا۔ دیکھیے آپ نے تو یقیناً اگر آپ کی نے صحیح کی ہے اگر اپنے غلط پوائنٹس دے دیے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں انٹائٹل ہوں سیونٹی فائیو پوائنٹس کا لیکن حقیقت آپ سکسٹی پوائنٹس کے حقدار ہیں اچھا، اچھا۔ آپ اپلیکیشن بھیج دیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو مجھے اپروو کر دیں گے اچھا۔ اور صرف پوائنٹس ہی سلیکشن کرائٹیریا نہیں ہوتا کلیمز جو آپ کر رہے ہیں فرسٹ کہ آپ کہتے ہیں جی میں انجینئر ہوں اور انجینئرنگ جاب کرتا ہوں سول انجینئر ہوں for example they are in right now سارے انجینئر ڈیمانڈ میں ہیں آپ نے ڈاکیومنٹیشن جو پرووائڈ کی ہے وہ اس معیار کی نہیں ہے اور ویزا آفیسر کیونکہ وہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ انیشیل اسکریننگ میں آپ کو بلا کر کے آپ سے پوچھے وہ آپ پر اکتفا کر رہا ہوتا ہے تکیہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ڈاکیومنٹیشن اتنی سپورٹنگ دیں گے اس میں واضح ہوگا جی اس میں واضح ہوگا کہ آپ واقعی سول انجینئرنگ کی جاب کرتے ہیں اس میں ڈیوٹیز آپ نے مینشن کی ہوئی ہیں اچھا اگر آپ نے نہیں ڈاکیومنٹیشن پرووائڈ کی تو آپ کے پوائنٹس کتنے بھی ہوں اگر وہ میری نہیں ہے ان کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے نہیں تو یقیناً وہ آپ کو ریفیوز کر دیں گے رائٹ اوکے تھوڑی دیر میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی ایسی جابس ہیں جو کہ ان ڈیمانڈ ہیں ورلڈ وائڈ وہ کون سی ایسی ایجوکیشن فیلڈ ہیں وہ کون سی ایسی یونیورسٹی سے کون سے ایسے ممالک ہیں جو کہ پاکستانی اسٹوڈینٹس کو سب سے زیادہ ویلکم کر رہے ہیں آج کل یہ سوال بھی میں آپ سے کروں گی اور اس کے علاوہ جو ہے پروفیشنل کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے فرناج ٹین فورٹی تھری دو منٹ بعد ایک کمرشل بریک آ رہی ہے آپ کے سوالات جو کہ آپ ہمیں بھیج رہے ہیں چھ دو سات آٹھ پہ تھینک یو سو مچ وہ ہم شامل کر رہے ہیں شوز میں اور جا سکیں گے آپ Facebook dot com slash J لینا شاہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج موجود ہیں عامر اسماعیل اور جناب پیشہ وارانہ طور پہ آتھرائزڈ امیگریشن پریکٹیشنر ہیں امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں آپ کو بہت ساری ایسی باتیں بتا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو اور سارے لوگ پیسے لے کے ماموں بنائیں گے یہاں پہ آپ کو فری میں باتیں جو ہیں وہ سننے کو مل رہی ہیں تو کیوں نہ آپ اپنے سوالات بھیجیں اور ان کے جوابات کا انتظار کریں بارہ بجے تک ہمارے ساتھ رہیں گے بارہ بجے تک رہیں گے نا آپ ہمارے ساتھ اگر آپ نے چائے پلائی تو یس <laughs> چائے اوور ول انجوائے دس چائے اینڈ تب تک آپ کو یہ گانا ڈیڈیکیٹ کریں گے خاص طور پہ ان گلیوں کو گانا ڈیڈیکیٹ کریں گے جو کہ بارش کے پانی سے بھر چکی ہوئی ہے جہاں سے گاڑی نہیں کیا انسان بھی نہیں گزر سکتا لیکن آپ کو یہ گانا ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے اس کا بریک کے بعد ہم نے باتیں بہت ساری کر لی ہیں وقت کم ہو گیا ہے گانے کا اور بریک کی طرف بڑھتے پلٹ کر واپس آتے ہیں سانگ ساون آیا ہے سو ہیئر از ساون آیا ہے سانگ اسپیشلی ڈیڈیکیشن ڈیڈیکیٹڈ ان گلیوں کے نام جہاں پر پانی بھر چکا ہوا ہے اور ایسے موقع پہ جب آپ باہر نکلے گھر سے اور خاص طور پر ڈرائیو کر رہے ہوں تو پلیز اتنی تیزی سے گاڑی نہ چلائیے گا کہ آس پاس جو تیار ہوئی ہوئی لڑکیاں گھر سے باہر نکلی ہوئی ہیں ان کے کپڑے خراب ہو جائیں یا جو لڑکے ہیں ان کے کپڑے خراب ہو جائیں کسی بھی کپڑے خراب نہیں ہونے چاہیے at the end of the day اور رائٹ ہی ہمارے پاس آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عامر اسماعیل ہمیں بتا رہے ہیں جناب اباؤٹ ویریس ڈفرنٹ آپشنس جو کہ ہمارے پاس ہیں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان سے باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں پروفیشنس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں میرے پاس آپ کے لیے کچھ کون بھی ہیں جو کہ ہمیں آ رہے ہیں چھ دو سات آٹھ پر اور فیس uh, بک سے بھی کچھ کونس لوں گی لیکن uh, کون سے ایسے پروفیشنس ہیں آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے انجینئرس کے بارے میں بات کی تھی اور خاص طور جی۔ پہ سول uh, انجینئرس کے بارے میں بات کی تھی کون سے ایسے پروفیشنز ہیں خاص طور پہ پاکستان میں جو زیادہ تر لوگوں کے پاس وہ ڈگریز ہوتی ہیں یا وہ پروفیشنل ہوتے ہیں جو کہ دنیا میں ویلکم کیے جاتے ہیں اچھا ایک بات میں یہاں پہ کافی نوٹ کرتا ہوں پاکستان میں جب بھی آتا ہوں اور ویسے بھی ٹورانٹو میں کافی ای میلز مجھے آتے ہیں لوگوں کو تھوڑا سا مسکنسپشن ہے کہ شاید کینیڈا یو ایس اور دوسرے کنٹریز میں کچھ ورک پرمٹس اویلیبل رہتے ہیں امپلائرز انٹرسٹڈ ہوتے ہیں خاص طور سے there are two kind of occupation people would know that already but I can explain کہ جس میں ریگولیشن کوئی نہیں ہوتا کوئی لائسنسنگ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی جیسے کہ سیلز والے لوگ ہیں سیلز مینیجرز ہیں سیلز آفیسرز ہیں مارکیٹنگ والے ہیں تو کوئی خاص اس میں لائسنسنگ وغیرہ نہیں چاہیے ہوتی لیکن دیر آر آکوپیشن جہاں پر لائسنسنگ چاہیے اس جگہ میں کام کرنے کے لیے کینیڈا میں پروونشل گورنمنٹس لائسنس کرتی ہیں انجینئرس کو فارماسٹ اچھا۔ کو ڈاکٹرس کو فیزیوتھراپسٹ کو you can't work in those countries having a proper license to work یعنی کہ اگر آپ پاکستان سے اگر آپ ڈاکٹر بھی ہیں اگر آپ پاکستان میں آپ نے پڑھا اگر آپ ڈاکٹر ہیں اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ ایسے کام نہیں کرنا کر سکتے باہر جا کے آپ کو جس ملک میں جا کے آپ کام کریں گے وہاں کا لائسنس لینا ضروری ہے وہاں کوئی ٹیسٹ وغیرہ پاس کرنا ہوگا جہاں بھی ہیومن لائف انوالو ہوتی ہیں وہاں تو ضروری ہو جاتا ہے اچھا لیکن بات یہی ہے کہ کوئی امپلائر پہلی بات میں میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہوں اکثر لوگ مجھے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کینیڈا میں مقیم ہیں آپ لائسنس بھی ہیں آپ جاب نہیں ارینج کر سکتے اچھا۔ بات یہ ہے کہ کوئی امپلائر جو انٹرسٹڈ ہوگا کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ہائر کرنے میں اس کو یہ امید ہوگی کہ وہ ایک تو وہ اپنے معیار پہ پورا اترے گا یعنی ایجوکیشن کی جو ڈگری آپ نے لے رکھی ہے تعلیمی لحاظ سے اس کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ آپ کی ڈگری جو ہے اس قابل ہے کہ اس کو سمجھا جائے اس کو کنسیڈر کیا جائے اور دوسرا یہ کہ آپ کی انگریزی کی صلاحیت پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اچھا اور یہ کہ مطلب انگریزی بولنا آنا چاہیے آنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ تیسرا یہ کہ آپ جب آئیں گے تو آتے ساتھ آپ اسٹارٹ کریں گے job right as an engineer which you can not unless you pass an exam تو جابس جو اویلیبل کرنے کی بات کرتے ہیں لوگ یہاں پہ پیسے بھی لے لیتے ہیں لوگوں ہاں, سے ہاں. کہ دیکھیے جی میں آپ سے پچیس ہزار ڈالر لے لوں گا پہلی بات قانون پچیس ہزار ڈالر منی oh, کیونکہ بھائی جاب کرا کے دے رہے ہیں وہ صاحب لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک سینٹ بھی کسی جاب سیکر سے قانون نہیں لے سکتے ہیں کینیڈا جیسی کنٹری میں آپ کو اگر کوئی کمپنسیشن چاہیے ہوتا ہے تو آپ امپلائر سے لیتے ہیں اچھا۔ اور آئی کین سی کہ یہاں پہ لوگ بڑے کھلم کھلا آفر کر رہے ہیں کہ جی ہم جاب ارینج کرائیں گے پہلی اچھا۔ بات تو یہ کہ جاب ارینج نہیں ہوتی ہے اچھا لیکن اس وقت پاکستان میں جو لوگ ہمیں خاص طور پہ سن رہے ہوں گے کون کون سے پروفیشن کے ایسے لوگ ہیں جو کہ باہر جانے کے بارے میں وہ ایکچولی جاب نہیں وہ امیگریشن ہوتا ہے پیپل اچھا۔ امیگریٹ اینڈ امیگریشن کے اوپر دیر آر فیکٹرس جیسے کہ آپ کی ایج بریکٹ صحیح ہونا چاہیے ایجوکیشن uh-huh. ایسی ایسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جب وہ امیگریٹ کر لے گا بندہ یعنی پرماننٹ ریزیڈنٹ بن جائے گا مستقل شہری ہو جائے گا تو بھی اس کو لائسنس چاہیے ہوگا اچھا۔ لیکن کم از کم اس کو آنے دیا جاتا ہے کہ آپ آ uh-huh. جائیے اب آپ شہری ہو گئے ہیں uh-huh. اگر آپ آپ پڑھائی کریں گے تو آپ کی پڑھائی جو ہے وہ سبسڈائز ہوگی یقیناً آپ فورن نیشنل نہیں ہیں آپ اگر ورک کرنا چاہیں اگر آپ انریگولیٹڈ آکوپیشن ورک کرتے ہیں سیلس کا کوئی جاب کر رہے ہیں یا کسٹمر سروسز کر رہے ہیں تو وہ تو خیر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ہاں۔ آپ اپنا ہی کریئر فرض کیا چاہتے ہیں یعنی اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو وہاں آپ ڈاکٹر ڈاکٹر کرنا چاہتے ہیں انجینئر ہیں وہاں پہ انجینئرنگ کی جاب کرنا چاہتے ہیں اوکے فائن یہ تو ہم نے بات کر لی ان پروفیشنلس کے حوالے سے ابھی ابھی یہ بتائیے کہ جو ہمارے یہاں کے اسٹوڈینٹس ہیں جو کہ باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آئیڈیل کون کون سی جگہیں ہیں اس وقت پوری دنیا میں کون کون سے ملک ایسے ہیں جہاں پر ہمیں بہت سارے بل بورڈ دیکھنے کو ملتے ہیں جی ٹرکی کا ایجوکیشن ایکسپو ہو رہا ہے we have education expo of China Europe میں جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں کہاں کہاں پہ زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں دیکھیے گو کہ میں صرف ایک کنٹری کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ قوانین کیا ہے لیکن جنرل بات میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کا میں سمجھتا ہوں مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کو اپنے واپس آ کے ملک کی خدمت بھی کرنی ہوتی ہے اپنی ڈگری کو یوز بھی کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو واپس آنے کا ارادہ ہے تو میں بھی اتنا زیادہ سلیکشن نہیں آپ کو پرابلم ہے آپ کوئی بھی اچھا ملک آپ چوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ارادہ سٹیزن شپ لینے کا ہے پاسپورٹ لینے کا ہے تو اکثر لوگ پاسپورٹ لے کر بھی واپس آتے ہیں وہ سٹیزن ہو جاتے ہیں کینیڈین سٹیزن ہوتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں امیرکن سٹیزن ہوتے ہیں آ جاتے ہیں اپنے ملک کی خدمت کرتے ہیں لیکن اگر آپ کا ارادہ اس حد تک جانے کا ہے کہ میں ریزیڈنٹ بھی ہو جاؤں اور مجھے پاسپورٹ بھی ملے تو آپ اس ملک کی کی امیگریشن قوانین کو دیکھیں کہ کیا وہاں پر اسٹوڈنٹ کی پذیرائی ہے کیا وہاں پر آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو صرف کیا ورک پرمٹ پہ رکھا جاتا ہے کہ آپ صرف جاب ہی کر سکتے ہیں کوئی آپ کو جیسے میں سمجھتا ہوں مڈل ایسٹ میں شاید دبئی وغیرہ میں ہاں۔ جو کہ ایک اچھی جگہ ہے رہنے کے لیے معیاری جگہ ہے اور بہت اچھی جگہ ہے میں ابھی وہاں پہ تھا چھ دن میں نے انفارمیشن سیشنز کیے اور a lot of good people are there but they usually think about having a second option even in Dubai Abu Dhabi وغیرہ کہ کیونکہ وہ کنٹریز آپ کو اپنا شہری نہیں بناتی ہیں وہ صرف آپ کو وہاں کے یا تو پڑھنے دیتے ہیں یا کام کرنے دیتے ہیں کام کرنے دیتے ہیں اور کام کرنے کے بعد اگر آپ کوئی قوانین چینج ہوتے ہیں اگر آپ کو آپ کی جاب ختم ہو جاتی ہے تو naturally they would ask you to leave so students my think about going to a country which can accommodate them as well مطلب جہاں پر آپ کی پڑھائی کرنے کے بعد جو ہے آپ کے لیے اپرچونیٹیز ہوں وہاں پر بھی رہنے کی وہاں پر بھی کام کرنے کی اپرچونیٹی ہمارے برٹش کاؤنسل جنرلی انفارمیشن دے رہے ہیں ہمیں اور بتائیے کہ اگر وہ یہاں پہ جاب کرتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں ایک دو مہینے کے وزٹ پہ جانا چاہتے ہیں اور جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپشن دو قسم کے ویزا کیٹیگری میجر ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں پرماننٹ اور اور ایک ٹیمپرری جو مستقل طور پہ جانا چاہتے ہیں امیگریشن جیسے کہ ہوتا ہے لیکن ٹیمپرری طور پہ لوگ ایز اے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں یا وزٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اور یہ تمام کنٹریز پذیرائی کرتی ہیں وزٹرس کی کیونکہ جب وہ آتے ہیں تو آ کر کچھ خرچہ وغیرہ کرتے ہیں ٹوریزم کو سپورٹ ملتا ہے mm-hmm. لیکن نیچرلی ان کا بھی کچھ معیار ہے ٹورسٹ کو بھی سلیکٹ کرنے کا وزٹرس کو بھی اور وہ سب سے پہلی بات وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنے خود کی کنٹری میں mm-hmm. جو آپ کو واپس کھینچ لائے گی اچھا ٹھیک ہے نا چاہے وہ جاب کی صورت میں ہو جیسے بتایا برٹ کا گڈ آرگنائزیشنگ سم ویئر تو نیچرلی وہ تھوڑا سا ایک کانفیڈینس ملتا ہے آفیسر کو کہ اس بندے کو میں کنسیڈر کر سکتا ہوں دین پرپز کیوں جانا چاہتے ہیں پاسپورٹ پورا خالی ہے کہیں وزٹ نہیں کیا آج تک اپنے ملک سے باہر نہیں گیا شاید پروونس سے بھی باہر نہیں گئے اچانک ایک عدد اپلیکیشن آپ نے ڈال دی ڈائریکٹ کینیڈا جانے کے لیے کوئی ٹریولنگ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے کریم خیال یہی ہے کہ آپ کی ایپلیکیشن کو رد کر دیا جائے گا اوکے تو پرپز دیکھتے ہیں فنڈس آپ کے پاس اویلیبل ہیں کہ آپ کے اپنے کسی سے ادھار تو نہیں لیے ہوئے آپ نے اگر آپ کے اپنے ہیں پیسے اور آپ ویل اسٹیبلشڈ ہیں اور پرپز بھی واضح نظر آ رہا ہے تو Canada would welcome you as a visitor okay yes right آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک ورڈ یوز کیا انلیگل امیگرینٹ ہونے کے بارے میں انلیگلی جو لوگ سوچتے ہیں کہ جی ہم بس چلے جائیں گے کسی طریقے سے اور پچھلے سال جو ہے پاکستان میں ایک مووی بھی بنی تھی اور وہ that was Zinda Bhaag and that was about illegal immigration ہم بات کریں گے وہ لوگ جو کہ سوچتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے چلے جائیں کسی کشتی پہ بیٹھ کے اور بس وہاں پر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا ان لوگوں کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ابھی شو میں تھوڑی دیر میں ناؤ آپ کو لیے چلیں گے ٹریک اور ٹریک کے بعد پلٹ کر واپس آئیں گے اس کے بعد ہوگا نہیں واپس نہیں آئیں گے ٹریک کے بعد آپ کو لیے چلیں گے towards the news news bulletin bulletin yes of course ہمارا لائن اپ ہے اور گیارہ بجے کا نیوز بلٹن آپ کو سنوائیں گے اس کے بعد اگلے گھنٹے میں پلٹ کر واپس آئیں گے اور بات کریں گے انلیگل امیگرینٹس uh, کے بارے میں وہ لوگ جو کہ سوچتے ہیں کہ وہ کسی ملک میں جا کے بغیر کسی اقامہ کے بغیر کسی ویزا کے اگر وہ ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے وہاں رہ لیں گے تو وہاں پر ان کی زندگی کیسی ہوگی اس پر نگاہ ڈالیں گے but right after this day with lined ہوگا بارہ بجے اپڈیٹ نائو ڈیز اور آج ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آج کے شو میں کہ اگر آپ پاکستان سے باہر جا کے کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کیا آپشنز آپ کے لیے اویلیبل ہیں اور اس پر ڈیٹیل میں پروفیشنل ایڈوائس دینے کے لیے ہمارے ساتھ عامر اسماعیل اسٹوڈیوز میں موجود ہیں چلیے جی ان کو ایک دفعہ پھر سے ویلکم کرتے ہیں studios welcome back once again into the second hour کیسے ہیں آپ ہاں، بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں after after the cup cup of of tea tea that's great اور آپ کو جو ہے ایک گھنٹہ ہمارے شو کا گزر بھی چکا ہے اور ایک گھنٹہ جو ہے وہ بس اب شروع ہو گیا ہے کچھ لوگوں کے آنسرس کیے ابھی تک آپ کو جتنے کو ملے ہیں لوگوں کے اور جتنی ہم نے ڈسکشن کی اس سے کیا فیل ہوتا ہے خاص طور پہ جب آپ پاکستان میں رہتے ہوں گے تو پھر آپ کو کیا فیل ہوتا ہوگا کہ لوگ باہر جانے کے لیے بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہیں باہر جانا چاہ رہے ہیں پریشان ہیں کس لیے جانا بیکاز آئی ایم شیور کہ میجورٹی آف دا پیپل ہم نے یہ بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ جب آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے واپس آنے کی کیا کیا وجوہات اس ملک میں موجود ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے وہ آفیسر چیک کرتا ہے جی، جی۔ آپ کی جاب کیسی آپ کے یہاں پہ پراپرٹی کتنی ہے آپ کا پیسہ کتنا آپ کے فرینڈس کتنے کتنی آپ کی یہاں پہ لائف سیٹلڈ ہے اور اگر اس کو کہیں لگتا ہے کہ جی آپ کے پاس پیسے بھی کم ہیں اور آپ کی لائف بھی سیٹلڈ نہیں ہے یہاں پہ اور آپ باہر جائیں گے اور باہر جا کے آپ پڑھیں گے جو بھی کریں گے اس کے بعد آپ مزید آگے جانا چاہیں گے تو as as a immigration officer تو میں تو یہ بولوں گی کہ this person does come back اور ان کی یہی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ واپس نہیں آنا چاہتے تو آپ آئیے ہی مت پہ پہلے ہے نا اور وزٹر uh, ویزا میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ um, uh, کوئی جینون وزٹر بھی اپلیکیشن ریفیوز کر دیا کرتے ہیں اس شائبے میں ہو سکتا ہے کہ آپ جینون نہ ہوں تو اس لیے اس میں کوئی سیٹ کرائیٹیریا سچ نہیں ہے کہ جی پوائنٹ سسٹم ہو آپ کا آکوپیشن دیکھتے ہوں وزٹر وزٹر ویزا ہوتا ہے اس میں وہ اگر کنوینس ہے ٹیک اے ڈیسیشن اور وہ ڈیسیزن کوئی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ویریفائی کرتا ہے جیسے آپ کی ڈگریز اور لینگویج ٹیسٹ وغیرہ اس میں ٹائم بھی لگتا ہے سال بھر میں ملتا ہے امیگریشن آج کل ورکر پروگرام میں visitor visa naturally they have to take a quickly تو اس میں وہ گٹ فیلنگ کے اوپر بھی کافی کام ہو رہا ہوتا ہے اچھا تو ہمارے یہاں جب آپ لوگوں سے ملتے تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے وہ کیوں باہر جانا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے کام کرنے کے لیے دیکھیے میں نائنٹی ون سے کر رہا ہوں اور اکثر پہلی بات اپنا ملک سب سے بہتر ہوتا ہے وہاں پہ جو ایسا thank you so much for seeing that that is true and I I am patriotic Pakistani understand کیا uh. یہاں پر آپ کو جو رسپیکٹ اور جو آپ کو آسائشیں میسر ہو سکتی ہیں اور جو آرام اور سکون پھر آپ کی فیملی ہوتی ہے والدین ہوتے ہیں دوست احباب ہوتے ہیں جو جن کے ساتھ پورا بچپن گزارا ہوتا ہے پروفیشنل لائف گزاری ہوتی ہے ان کو چھوڑ جانا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن نیچرلی کچھ سرکمسٹانس انڈیویجلی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں کچھ وہ چاہتے ہیں کہ شاید گروم کریں بہتر کچھ لوگ شاید تھوڑے سے دل برداشتہ ہوتے ہیں حالات کے حوالے سے یا پھر یس یس یہاں پہ اگر آپ کو کرپشن فیس کرنا کرنی پڑ جائے زندگی میں جاب نہ ملے اور پڑھائی صحیح سے مکمل نہ ہو پائے تو اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے ابھی ہمارے پاس ایک کمرشل بریک آ گئی ہے اور اس سفر میں ہم یہ بریک لیتے رہتے ہیں تاکہ ریفریش رہیں بریکس کیونکہ زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ شاید آپ باہر ملک سے جانا چاہ رہے ہیں تو کوئی بریک لینے کے لیے چاہ رہے ہوں بہت بڑا بریک اپ آپ کا ہوا اور آپ سوچ رہے ہوں گے بس it's time to move on then you need to take a break we'll be right back after this right here Mast FM ایم ایک سو تین آپ کے کوشچن جو مجھے موصول ہوئے وہ بھی شامل کریں گے تھوڑی دیر میں stay with us I am just loving this song nowadays Exact. And this actually can be for any تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آج کل آپ تھوڑے تھوڑے شاعرانہ ہوئے ہوئے ہیں موسم جو ہے تھوڑا تبدیل ہو رہا ہے تھوڑی بارشیں ہو رہی ہے کہیں پہ بارشیں کچھ بہت زیادہ بھی ہو گئی ہیں تو my going out in fact are going out for all جو کہ سفر کر رہے ہیں اور ان کے لیے یہ سفرنگ اور یہ تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جائے جو بھی ہیں چاہے وہ سیلاب میں ہیں یا دھرنے میں جہاں پر بھی ہے ان کی تکلیف پورے پاکستان کی تکلیف جو ہے نا وہ کم ہو جانی چاہیے جس کا لوگ حل یہ سوچتے ہیں کہ جی اس ملک سے باہر جایا جائے اور اس پہ ہی بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود موجود ہے Aamir Ismail thank you once again for joining us right on Mast FM ایم جو سو تین از لیا شاہ اور uh, میرا آپ کا ساتھ کورس رات کے بارہ بجے تک ہے کراچی سے لائیو آ رہے ہیں کراس پاکستان آپ ہمیں سن رہے ہیں اینڈ uh, خاص طور پہ لاہور فیصل آباد ملتان بھی ہمیں سن رہا ہے thank you so much for joining us ابھی ہمارے پاس کوئی فورٹی منٹس باقی ہیں فورٹی منٹس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کی کچھ آپ کے کوشچنس جو ہیں جو کہ آپ نے ہمیں بھیجے ہیں چھ دو سات آٹھ پہ سکس ٹو سیون ایٹ پر وہ بھی شامل کر رہی ہوں اور uh, اس میں ویریس ڈفرنٹ قسم کے کوششن ہیں تو مجھے لگا کہ لوگوں کو لگا کہ آج ٹاپک یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ کا دل چاہ رہا ہے اور کیا کہتے ہیں جو کریڈین گورنمنٹ ہے اس کا جو ایک بورڈ ہوتا ہے جس میں کوالیفائڈ وہ لوگ شامل ہوتے ہیں اور وہ آئی مین انڈیویجلس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو رائٹ ایڈوائز دے سکتے ہیں آتورائز ہوتے ہیں وہ کینیڈین گورنمنٹ سے پینل پہ اس بورڈ پر موجود ہے thank you so much mister Aamir Ismail for being with us in the studios now ہم لوگوں کے بہت ہی جنرل قسم کے سوالات لے رہے ہیں اور لوگوں سے جو بات کر رہے ہیں وہ پوری دنیا کے وہ یو کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ شاید افریقہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو زیادہ تر لوگ کہاں جاتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان سے پڑھنے کے لیے کہاں کہاں پہ جایا جاتا ہے پڑھنے کے حوالے سے تو وی نو کہ کافی ساری کنٹریز ویلکم کرتی ہیں وہ یو کے بھی ہے بہت اچھی تعلیم وہ آفر کرتے ہیں ان کی ڈگریز کی بہت ویلیو بھی ہے پوری دنیا میں اسی طرح کینیڈین ڈگریز جو ہیں وہ بھی کافی اچھی مانی جاتی ہیں کاسٹ وائز بھی اکثر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن پیسے کتنے لگیں گے اچھا سستی ترین جگہ آپ کو پتا ہے کون سی ہے سستی ترین اگر آپ کمپیئر کریں جیسے چار پانچ کنٹریز ہیں یو کے ہے یو ایس اے ہے کینیڈا ہے آسٹریلیا ہے یہ سستی جگہ ہے نہیں ان کو اگر کمپیئر کیا جائے اچھا، تو اس میں سب سے زیادہ سستی میں سمجھتا ہوں کینیڈا رہے گی okay so and what about China Chinese خود امیرکا میں بہت سارے موجود ہیں چائنا میں I have a friend who went to study abroad in Romania Europe میں جا کے وہاں پہ کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور آف کورس اگر آپ لانگ ڈسٹینس فرینڈس بن جائے تو آپ کو بتاتے رہتے ہیں تو کسی ایسی جگہ پہ چلے جانا میں یہ پرسنلی فیل کرتی ہوں جہاں کی لینگویج ہی ڈفرینٹ ہو جیسے چائنا میں یا پھر رومینیا میں جہاں پہ رومینین بولی جاتی ہے انگریزی کم بولی جاتی ہے اردو تو خیر ناپید ہو جائے وہاں پر تو پھر اس سے اچھا I think it's it's good possibility جہاں پہ ایٹ لیسٹ کوئی شخص آپ کو کچھ کچھ انگریزی میں بولے تو آپ کو ایک دو لفظ تو سمجھ میں آ آپ ہاں، اکثر لوگ ڈیسیزن لے رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی کے لیے کچھ لوگ اپنے بچوں کے لیے لے رہے ہوتے ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے لے رہے ہوتے ہیں بہت ساری کنٹریز بزنس مین حضرات جا رہے ہوتے ہیں بہت ساری کنٹریز انویسٹمنٹ آپشنس بھی دے رہی ہوتی ہیں اچھا انویسٹمنٹ بھی اوکے یہ بھی بات کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈھیر سارا سارا پیسہ پیسہ ہے ہے تو اور ہر کنٹری چاہتی ہے آپ آ جائیں لیکن نیچرلی آپ کو باٹم لائن دیکھنی ہے اپنا فیوچر دیکھنا ہے آپ پیسے لے کر تو کہیں بھی جائیں گے آپ اینٹیگا بھی جا سکتے ہیں آپ سینٹ کیٹس بھی جا سکتے ہیں سکتے ہیں بہت ساری کنٹریز ہیں لیکن آپ یقیناً ایسی کنٹری جانا چاہیں گے جہاں پر آپ کی زبان کورس انگریزی جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے اس حوالے سے دوسرا یہ کہ اس کے پاسپورٹ کی کیا ویلو رہے گی پوری دنیا میں اور جو لوگ زیادہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں آل اوور دا ورلڈ تو مے بی وہ کنسیڈر کریں کسی ایک کنٹری کی سٹیزن شپ لینا جس کا پاسپورٹ پاورفل ہو ویزا کی ضرورت نہیں رہے اور آپ ٹریول کر سکیں ہاں، تو ایک وجہ یہ بھی رہتی ہے لوگوں کی کہ وہ پاسپورٹ کیونکہ ایکسیپٹیبل رہتا ہے ویزا اپلائی نہیں کرنے پڑتے تو they want to okay that's interesting advice کون کون ہے ہمارے ساتھ یہاں پر جو کہ ہمیں میسجز کریں اور uh, بہت شوق سے سنتی ہوں آپ کو شو اور ہینا نور ہے ہمارے ساتھ اور یہ حج کرنے جانا چاہتی ہوں ماشاء اللہ بڑی <laughs> اچھی ہے آپ کی نئی خواہش ہے تو حج کا طریقہ تو بہت ہی آسان ہے وہاں تو کوئی بھی جا سکتا ہے تو پھر بس آپ نے اپلیکیشن دینی اور ہو جائے گا آپ اکیلی نہیں جائیں گی گھر والوں کے ساتھ جائیں گی تو گڈ لک فار یو اور دعائیں آپ کے لیے uh, نزت ہے اور uh, کہتے ہیں کہ um, میرا بیٹا ملیشیا جا کر آئی ٹی میں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے کیا اور یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کیا یہ اچھی اچھا آئیڈیا ہے کہ وہ ملیشیا جائے پڑھنے کے لیے یا پھر اس کے علاوہ اگر کہیں اور اس کے کیا ہیں وہ دیکھنا پڑے گا اگر آئی ٹی میں جیسے میں نے کہا کہ وہ ملیشیا نیشنلس کو آخر میں ریزیڈنس تو نہیں پرووائڈ کرتا اچھا ملیشیا جو ہے اینڈ میں ریزیڈنس وہ پڑھ کے اس کو واپس آنا ہے واپس آنا ہوگا اگر یہ ارادہ ہے تو Malaysia is a very good place to be and ان کی ڈگریز بھی اچھی ہیں کچھ افیلیٹڈ ڈگریز بھی وہ دیتے ہیں اچھا۔ کچھ میں سمجھتا ہوں ان کا کیونکہ رجحان زیادہ آسٹریلیا کی طرف ہے تو کچھ آسٹریلین یونیورسٹیز کی افیلیٹڈ ڈگریز وہ آفر کر رہے ہوتے ہیں اچھا۔ کہ آپ ایک سال یہاں پڑھ لیں باقی سال وہاں پڑھ لیں تو اس سے کچھ پراسپیکٹس بہتر ہو جاتے ہیں فیوچر کے حوالے سے اپلائی کرنے کے حوالے سے آسٹریلیا میں اسی طرح سے اور دوسری کنٹریز ہیں جہاں آپ جائیں تو وہی میں نے کہا کہ آپ اگر ریزیڈینس لے سکیں اور سٹیزن شپ لے سکیں شاید that would be a better investment that would be a better investment okay that's that's a pretty good idea کہ پھر آپ ایسے کون کون سے ملک ہیں آئی نو کینیڈا ایسا ہے جو کہ آپ کو پڑھائی کے بعد جو ہے وہاں پہ رہنے کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے آسٹریلیا بھی ایسا کنٹری ہے جو کہ اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے حوالے سے وہ یہ آپشن دیتے ہیں یو کے بھی ہے ہمارے پاس ایون یو ایس بھی ہے کیونکہ ہر ایک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تعلیم مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کو جاب کرنی ہوتی ہے کچھ عرصے اور جاب کرنے کے بعد پھر آپ ریزیڈینس ویزا اپلائی کرنے کے کم از کم ایک سال کی جاب آپ کرتے ہیں تو آپ کے جاب کے پراسپیکٹ اس لیے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ڈگری اسی ملک کی ہوتی ہے آپ اپلائی کرتے ہیں اور پھر ممکن یہ ہوتا ہے کہ مل جائے جاب اور پھر اس کے بعد آپ ریزیڈینس اپلائی کیجیے لیکن ایک ٹف ٹائم کے لیے بھی تیار ہو جائیے جی۔ یہاں پر ہم ایک بریک ایک گانے کی طرف بڑھیں گے اس کے کے بعد بعد آپ کا بریک بریک کمنگ اپ جو ہے وہ ہم بات کریں گے میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہوں گی اور خاص طور پہ سنس آپ بھی باہر جا کے وہاں پہ آپ پاکستانی کمیونٹی کو بھی جانتے ہیں یہاں سے بھی لوگ جاتے ہیں لوگ آف کورس آپ کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہوں گے تو وہاں جا کے وہ لوگ جو کہ جا رہے ہیں باہر اور ویزز وغیرہ انہوں نے تھرو کر دیے یا انہوں نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے یا پھر ان کے ویزز آ چکے ہیں وہ نکلنے والے ہیں تو ان سے ہم تھوڑا بات کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی وہ کس چیز کے لیے تیار ہو جائے تو میرا ہر دفعہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اوریجنل والا ہے جو راحت علی خان صاحب نے گایا وہ پلے کریں آپ کے لیے لیکن آپ کی جو فرمائش ہوتی ہے وہ اس والے ورژن کے لیے ہوتی ہے Alrighty, welcome back uh, alright welcome back آفٹرشل ابھی بارہ بجے سے پہلے پہلے ایک بریک ہم اور لیں گے آف کورس اور uh, آپ سن رہے ہیں اس وقت ہمیں live from Karachi studios across Pakistan بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ہے آپ کے uh, جو میسیجز آپ نے مجھے سینڈ کیے Facebook dot com slash D J Leena Shah وہ بھی مجھے مل چکے ہیں وہ بھی ہم شامل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ نہیں وہ ہم شامل کریں گے اس سے پہلے جو ہے وہ ہم بڑھیں گے ہمارے سب کچھ کرنا ہوتا ہے انکلوڈنگ اور آپ جو سوالات پوچھ رہے ہیں خاص طور پہ اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ دنیا میں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اور عامر اسماعیل ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ آخر آپ کہاں کہاں جا سکتے ہیں کام کرنے کے حوالے سے انفارمیشن دیتے ہیں یہ تو ہم نے سوچا کہ بتایا جائے کہ پتہ نہیں کون ہے <laughs> جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے اچھا جی تو ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ باہر جانے کے حوالے سے میں نے آپ سے کوشچن یہ پوچھا تھا باہر بھی رہ چکے ہیں بہت سارے سارے لوگوں کو باہر جانے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اسسٹ کرتے ہیں آپ کا پیشہ ہے یہ تو بتائیے لوگوں کو کہ باہر جا کے ان کو کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے پہلے چھ مہینے ان کے لیے زندگی کتنی گلو گلزار ہوگی کتنی آسان ہوگی کیا چیزوں کے لیے ان کو پریپیئرڈ ہونا چاہیے جس طریقے سے آپ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے شروع میں لیکن ایک دفعہ جب نکل جاتے ہیں تو پھر کچھ بہتر ہو جاتا ہے معاملہ اسی طریقے سے امیگریٹ جب آپ کرتے ہیں کسی نئے ملک جاتے ہیں تو کافی ساری آپ کو دقتیں پیش آ سکتی ہیں آپ کے ذہن پر کافی ساری چیزیں سوار ہوتی ہیں جیسے کہ کہاں رہنا ہے رینٹ پہ جانا ہے کہ پرچیز کرنا ہے مکان جاب کہاں پہ کرنی ہے اور یقیناً جہاں جاب ہوگی وہیں پھر آپ رہائش بھی اختیار کریں گے بچوں کو کہاں ڈالنا ہے اسکول میں right. تو کس طریقے سے ہم اپنی لائف کو پرسو کریں گے okay. لیکن نیچرلی اگر آپ کوئی تیاری پہلے سے نہیں کرتے ہیں uh-huh. آج کل دنیا تو آپ کے فنگر ٹپس پہ ہے uh-huh. تھوڑا سا اسپیڈ ورک اگر آپ کریں گے uh-huh. تھوڑی سی تیاری کریں گے جو uh-huh. آپس کے لیے پہلے سے اپلائی کریں کیونکہ جب آپ آپ کے پاس امیگرینٹ ویزا ہے آپ کے ہاتھ میں تو یقیناً امپلائرز بھی آپ میں انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں ورنہ امپلائرز یوزلی ڈسکارڈ کر دیتے ہیں آپ کی اپلیکیشن کو کہ آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں آپ کے پاس آتھرائزیشن بھی نہیں ہے آنے کی اگر ہم نے آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا تو آپ کیسے پیش ہوں گے لیکن جب آپ ان کو اپروچ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی مجھے آنے میں کیونکہ ویزا جب آپ کا ایشو ہوتا ہے وہ ویلڈ رہتا ہے کچھ عرصے آپ کو فورن نہیں جانا ہوتا ہے امیگرینٹ ویزا تو آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ریسرچ کرنے میں کانٹیکٹ بنانے میں اپنے دوست احباب ان کو بتانے میں نیٹورکنگ کرنے میں okay. جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو networking is something that needs to be on your priority list لوگوں سے ملاقاتیں اور ہیڈ ہنٹرس کو آپ اپروچ کرنا تاکہ آپ کی لائف جو ہے وہ آسان ہو اور جو ایڈورٹائز جابس ہیں اس کے علاوہ جو ہڈن مارکیٹ میں جاب ہوتی ہیں اس تک آپ کی رسائی ہو اوکے اچھا یہ تو ہم نے بات کی for someone who's going on like immigration visa to go and live over there لیکن اگر وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو نیٹ ورکنگ مجھے بڑی اچھی آپ کی آپشن لگی آف کورس اگر اسٹوڈنٹ ویزا پر بھی جاتے ہیں وہاں جا کے پڑھ رہے ہیں اور ابھی تین چار سال انہوں نے پڑھنا ہی ہے تب بھی نیٹ ورکنگ یعنی کہ لوگ لوگوں سے جان پہچان بنانا آپ کے دوست ہونے چاہیے لوگوں کو آپ جی، جانتے ہیں آپ کو پریفرنس ٹھیک ہے آپ نیٹورکنگ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ لیکن آپ کو ایک اور ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور وہ یہ کہ آپ کے پاس جو تعلیم ہوتی ہے وہ فرض کہ آپ کے پاس کینیڈین تعلیم ہے تو جب کسی آپ امپلائر کو اپروچ کرتے ہیں تو آپ کا کانفیڈینس لیول زیادہ ہوتا ہے آپ نے وہیں پڑھا ہوتا ہے اور جیسے میں نے پہلے شروع میں بات کی تھی کہ انگریزی آپ کی بہرحال پہلے سے بہتر ہو چکی ہوتی ہے جیسے جیسے کہ آپ لے کے آئے ہوتے ہیں اس میں کافی خاصی امپروومنٹ آ چکی ہوتی ہے دو تین سال چار سال پڑھنے کے بعد صحیح صحیح تو آپ ایک پریفرڈ امپلائی کے طور پہ سامنے آتے ہیں اور آپ کو آسانی رہتی ہے لیکن جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں یقیناً ان کو تھوڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے سیٹل ہونے میں کچھ لوگ جو ینگر ہیں اور وہ مستقل طور پہ جا رہے ہیں شاید ان کے ایجنڈا میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ کچھ ٹائم اپنے آپ کو ایجوکیشن وائز بہتر بنانے میں صرف کریں صحیح تاکہ وہ پھر کے ساتھ اپلائی کریں اور ان کو جابز ملنے کی جو ہے چانسز وہ بڑھ جائیں جی ہاں۔ آپ کے کچھ کوشچنس کی جانے پڑیں گے یہاں پر اور اس وقت آپ کے جو ایس ایم ایس میسجز جو آپ نے بھیجے سکس ٹو سیون ایٹ پہ thank you so much Noor ہے اور تھینک یو سو مچ مختار شرازی ہمیں سن رہے ہیں وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں تھینک یو سو مچ آپ بہت دنوں بعد میرا شو سن رہے ہیں یہ ہمارے ریگولر لسنر ہوا کرتے تھے بالکل بھی نہیں بھولی thank you for joining us tonight as well awesome میں ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ جی how much points for seventeen years of education four year B S C honours from Pakistan one year masters from Sweden how many points twenty one twenty two اور ٹوئنٹی تھری بڑا کمپلیکیٹڈ انہوں نے سوال میرے سامنے رکھ دیا ایسا ہے کہ جو آج کل گورنمنٹ آف کینیڈا کیا کرتی ہے کہ پہلے آپ اپلیکیشن ڈالتے تھے ویزا آفیسر پوائنٹس دے دیا کرتا تھا اب ویزا آفیسر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے تھرڈ پارٹی اسیسمنٹ پہ ایسی باڈیز جو آپ کی ایجوکیشن کریڈینشل کو اسیس کرتی ہے اور پھر ویزا آفیسر کو ایڈوائز کرتی ہے ایک رپورٹ کی صورت میں کہ mm-hmm. آپ کی جو ڈگری ہے mm-hmm. جیسے آپ نے بتایا کہ جی بیچلرز ہے پھر ماسٹرز ہے mm-hmm. آپ کی ڈگری کینیڈا میں کس ڈگری کے مساوی تصور کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے انسٹیڈ آف بینگ کنفیوزڈ کہ وہ اکیس نمبر بائیس اور تیئیس اس کے بجائے آپ اپنا ای سی اے یعنی ایجوکیشنل کریڈینشیل اسیسمنٹ پروسیجر کو فالو کریں یہ تو بہت کمپلیکیٹڈ ہو گیا simple it's very simple like can government authorize اور ڈیزیگنیٹڈ تھری باڈیز جو کہ بات کریں اور کوئی آپ کے ساتھ بڑے بڑے دعوے کرے تو آپ ہمیشہ جو انفارمیشن ہے جو فیکٹس ویریفائی کر سکتے ہیں اور آئی تھنک آن لائن ہونے کا یہی سب سے بڑا ایک فائدہ ہے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں چاہے وہ وزٹ کرنا چاہیں چاہے وہ پڑھنا چاہے وہ have advise that that program would be surf is just an aim model where you will file you application لیکن program we still has to see the light right now the procedure which is in place for skill workers اچھا۔ پرانے زمانے میں ہاں، کچھ زیادہ لیتے تھے time but but now they have clear the backlog in position to to to to to to take because because I I had had had had had a a a a a friend who who go Canada like like couple of years years ago وہ پہلے گئے ہی ہی ہی ہی ہی wait wait wait his wife is there and and and for think 3 اور something maybe went on visa as as permanent resident she یعنی کہ چیزیں سکتی ہیں اس طریقے سے was an R J Rana Mir کو بہت سارے سننے والے ہمیں جانتے ہوں گے خاص طور پہ لاہور کے سننے والے تو ہی ہیڈ ٹو ویٹ اینڈ ان کی آج کل جو ہم پکچرز دیکھ بھی کرنے پڑتے ہیں اپنا اسٹاف دے تھاٹ میں یہ ہمارے ملک کی صورتحال کی وجہ سے I can not comment on that but یا یس بالکل you can comment on that بالکل اسی وجہ سے <laughs> uh, ہوتا ہے تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کے بیک لاپ بوٹل نیک میں پھنس گئے تھے اچھا یہ جو سسٹم ہے ہمارا جس کی وجہ سے ہم بہت سارا پولیٹیکل انریسٹ دیکھتے ہیں جہاں پر دوسرے لوگوں کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ہمارے یہاں کا دورہ جو ہے وہ منسوخ کر دیتے ہیں اس وجہ سے بیکاز حالات اس طرح کے اس طریقے سے ہیں ہم basically we we talk FM one O او تھری پر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بات کبھی بھی کر سکتے ہیں اور وہ حق کی بات ہونی چاہیے کچھ بہتر ہونا ہے ایجوکیشن کا معیار بہتر ہونا ہے ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ہم اس کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں اللہ نے چاہ تو ہو جائے گا اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو شاید آپ لے سکتے ہیں اچھی تعلیم لیکن ابھی نہیں ہے تو شاید آپ جانا چاہیں کہ اچھے ملک میں ایسے ملک میں جہاں تعلیم اچھی مل رہی ہے فری مل رہی ہے بچوں کو خاص طور سے یا ہیلتھ کی فیسلٹیز فری مل رہی ہیں یا وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی مشکلات ہیں فائنینشیل آپ جاب لیس ہیں یا جاب چھوٹ گئی ہے اور آپ مینٹین نہیں کر سکتے ہیں تو وہ کنٹری اس کو اون کرتی ہے اپنے شہری کو کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے پاس آئیے درخواست دیجیے ہم آپ کا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے اور آپ کو ہم اسسٹ کریں گے اور آپ کو گروم کریں گے جاب دلانے میں مدد دیں گے اور وہ اپنا بجٹ باقاعدہ مخصوص کرتے ہیں کہ اگر جو لوگ جاب لیس ہیں یا ویلفیئر پہ آتے ہیں تو ان کو کیا کس طریقے سے وہ کرنا جی ہاں، چاہیے تو وہ کچھ عوامل ہو سکتے ہیں political interest factor for example یعنی کہ ہمارے ملک میں جب کہ میجورٹی لوگ یہ سوچیں گے وہ یہاں آنا چاہتے ہیں کچھ لوگ سر پڑھے سوچ دیں جگہ ہوتی ہے ایون uh, کینیڈا uh, یا mm-hmm. کوئی نہ کوئی خامیاں ہیں اچھا اگر ویلفیئر uh, اسٹیٹس کے حوالے سے بات کی جائے وہ حکومتیں یا وہ ممالک جو کہ اپنے اپنے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اور ان کی ایجوکیشن پہ ان کی ہیلتھ پہ خرچ کرتے ہیں وہاں پر آپ کو بہت کچھ فری ملتا ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ واؤ یہ تو بہت ہی آسان ہو گیا مطلب زندگی یہاں جا کے بہت آسان ہو جائے گی تو کون کون سے ممالک ہیں اس میں کی یہ بات ہے کہ وہ پیسے یقیناً آپ کے ٹیکس منی سے ہی جنریٹ ہاں، ہوتے ہیں یعنی کہ جو آپ ٹیکس دیتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں ہونے کے لیے ہوتے ہوئے نا یہ بڑی فنی سی بات لگتی ہے ہمیں اچھا ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہم پہ لگایا جائے گا <laughs> Are you kidding? But we also need to recognize the fact that کہ جو ٹیکس جمع کرانے والے حضرات ہمارے پاس ہیں وہ بھی کچھ کم ہیں تو اگر ہاں بالکل بیکاز آبویسلی لیکن میں تو ٹیکس پے کرتی ہوں اس لیے میں تو یہ بات کر سکتی ہوں ہاں، اور بہت سے لوگ کرتے ہیں ہاں۔ اور بالکل دھیانداری سے کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے لیکن یہ کہ کیونکہ بہتری کی کافی گنجائش ہے ہمارے پاس ہم نے اپنے لیول پہ آ کر کے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوتا ہے خالی خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا نیچرلی لیکن جو لوگ لے رہے ہیں ڈیسیشنز موسٹلی میں دیکھتا ہوں اپنے بچوں وغیرہ کے لیے لیتے ہیں اور ینگر اپلیکینٹس کیونکہ ان کے پاس کافی وقت ہے محنت کرنے کا جا کر کے تھوڑا وقت صرف کرنے کا starting from ring of the end high climbing میں عموماً جو لوگ زیادہ ابھی مڈل ایج پہ آگے ہیں یا اچھی پوزیشن پہ گیسٹ اسماعیل آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ ان لوگوں کے بارے میں آج ہمارا بڑا ڈفرینٹ سا ٹاپک ہے اس ملک اس دنیا میں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں نمبر ون تو یہ نمبر ٹو یہ کہ یہ بتائیے کہ خاص طور پہ ہم نے جو سوالات کیا ہمارے آج کے مہمان سے ان سے ہم نے یہ پوچھا ہے کہ بھائی کون کون سے ملک ایسے ہیں جو کہ ایجوکیشن اچھی دیتے ہیں کون کون سے ملک ایسے ہیں جہاں پر آپ جا کے پرماننٹلی رہ سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ اچھا جو ہے آپ کو جاب بھی مل سکتی ہے کچھ کوشچنس ہمارے پاس آ گئے یہاں پر ان کوشچنس کی جانے پڑیں گے اچھا دو تین چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے شارٹ آنسر میں آپ سے لوں گی سب سے پہلا کوشچن تو یہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ویزا پہ جا رہا ہے بیکاز ہمیں ایسے میسجز آ چکے ہیں تو وہ پھر اس کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے منیمم ان کو تھوڑا سا بجٹنگ کرنی چاہیے okay length of the program دیکھنا ہے جتنا لمبا پروگرام ہوگا اتنا زیادہ پیسے ہو سکتے ہیں اچھا، اور لیول کیا ہے گریجویشن ہے کہ ماسٹرز ہے اچھا گریجویشن کے لیے اگر گریجویشن کے لیے جانا چاہتے ہیں تو average ten thousand to fifteen thousand dollar کا پر ایئر کا مجھے ڈالر میں نہیں مجھے پاکستان ملٹی پلائی کریں <laughs> یہ کیا بات گئی نا دس سے مطلب پندرہ لاکھ روپے کا سال کا ہوگا ٹیوشن فیس اتنا ہی خرچہ وہ سال کا ہوگا تو دو سال کی اگر ڈگری ہوگی تو آپ ایک سیمسٹر کی فیس بھی دے کر جا سکتے ہیں ہاں، پورے پیسے نہیں دیتے ہیں وہ انسٹیٹیوٹ کی پالیسی پہ ہوتا ہے میں ریکمینڈ کروں گا کہ ویب سائٹ جیسے جو گورنمنٹ نے بنا تو وہ ایک آپ اس کو وزٹ کریں right basically nothing fancy with it but if you job duties alignment of human resource are matching classify job duties which are perform by an H R manager in Canada اس سے کمپیریبل ہے تو یقیناً آپ کا امپلائر اس کو کنفرم کرے گا رائٹنگ میں کہ جی ہاں ان کا ٹائٹل تو آفیسر ہے بٹ uh-huh. uh, ان کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ ایچ آر مینیجر والی ہیں تو title doesn't matter at all duties do that's great Zeeshan Shafi Faisalabad میں ہمیں سن رہے ہیں اور uh, جی thank you so much show ان کو پسند آ رہا ہے اور ان کو میرا نام اتنا اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی بھانجی کا نام بھی لینا رکھا ہے okay that's great so sweet you God bless you God bless her Ahmed ہے ہمارے ساتھ اور کہتے ہیں کہ میں میتھ کی پریکٹس کرتے ہوئے جو ہینڈس فری میں جو ہے وہ میوزک سن رہے ہیں اور شو سن رہے ہیں that's great good luck with your math practice music کے ساتھ میتھس میتھس ہو ہو سکتی سکتی ہے ہے definitely because music is is well نا ہمارے ساتھ جو ہے کون ہے ہنا ہے نزت ہے تھینک یو اینڈ چشمان ہے ہمارے ساتھ چشمان میں یہ کہوں گی آپ کے لیے کہ خاص طور پہ آپ کے میسج سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی ہمارے آج کے گیسٹ سے وقت کم ہے مقابلہ بہت سخت ہے بہت سارے آ چکے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ جاب لیس ہے پاکستان میں اس وقت اور وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ باہر جا کے کچھ کر سکتا ہے تو وہ یہ صحیح سوچ رہا ہے یا یہ باہر جانے سے پہلے اس کو کچھ اور کرنا ہے دیکھیے جہاں اس کی روزی ہوگی وہ تو جائے گا ہی ہاں، لیکن اگر وہ جاب لیس ہے تو پھر یقیناً اس کو تھوڑا سا یہ کنسرن ہے کہ اپنے ملک میں شاید وہ اتنا کامیاب نہیں ہو رہا ہو پا رہا ہے تو وہ ٹرائی تو کر سکتا ہے لیکن جیسے میں جن ممالک کی کنسلٹینسی دیتا ہوں جس میں کینیڈا شامل ہے تو ایسے ممالک میں یقیناً وہ کوئی ایسا پروفیشنل دیکھ رہے ہوں گے جو آتے ساتھ جوائن کرے وہ اتنا کمپیریٹو ہو کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کمپیٹ کر سکے تو اگر آپ کسی وجہ سے جاب لیس ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا وہ ایسا چیز گروم کریں جس سے کہ آپ کو اپنے ملک میں پہلے تو پہلی رائے ملے اور اس کے بعد پھر آپ یقیناً آگے ہائر کلائم کرنا چاہیں جی ہاں okay well that's great okay next message ہمارے پاس ہے سلطان کا اور uh, اور کیا ہوا ہے اچھا جی اوکے بڑا ہی انہوں نے پہلے اپنے فیلئرز ہمیں بتائے ہیں یہاں پر اینڈ کہتے ہیں کہ یہ میڈیکل uh, میں جاب کرتے ہیں یہ فیلڈ بی اے ڈسپینسر ہیں ٹیکنیشین ہے پچھلے آٹھ سال سے رائٹ یعنی کہ ان کے پاس آپریشن کے ٹیکنیشین ہونے کی ایکسپیرینس ہے جی تو ڈگری ہاں۔ کے ساتھ ایکسپیرینس بھی میٹر کرتا ہے you need to at least one year paid full time experience in one of those occupation اچھا تو ان کے پاس تو آٹھ سال کا ہاں تو we can look in to the assessment and you can also search over the internet there are so many assessment options کہ کہاں پہ وہ اسٹینڈ کرتے ہیں پوائنٹس mm-hmm. بھی ہیں یا نہیں ہیں انگلش mm-hmm. کیسی ہے اسی حساب سے پھر اسسمنٹ ہوگا mm-hmm. اور پھر یہ بات طے پائے گی کہ کیا وہ جا سکتے ہیں یا نہیں اوکے دیٹس گریٹ ایک اور کوشچن ہمارے پاس آیا سارے کے سارے ٹیکنیکل کوشچن ہیں اینڈ uh, کامران ہے ہمارے ساتھ اور اوکے um, کامران جو ہے وہ اپنا ایکسپوجر رکھ رہے ہیں ایز این الیکٹریشین اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کورسز بھی کرے یہ پلان بنایا ہے اپنے لیے اور وہ پلان ہمارے ساتھ شیئر کیا اگر آپ امیگریشن کے حوالے سے کوئی پلان بنانا چاہتے ہیں تو شاید وہ اس لیے اتنا زیادہ نہیں ہے قوانین چینج ہوتے رہتے ہیں اچھا. ابھی بھی نہیں ہے تو اس لیے اڈاپٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو باہر جانا ہے لیبر مارکیٹ چینج ہوتی ہے اور اور آپ کا آکوپیشن لسٹ میں نہیں بھی ہو سکتا ہے اچھا تو پھر یہاں پہ میں آپ سے کوشچن کروں گی وہ یہ یہ کوشچن ہوگا کہ یہ بتائیے کہ پھر وہ کون سی انفیکٹ ہم تھوڑا سا شو کو وائنڈ اپ کی طرف لے کر جائیں گے and thank you so much for sending in all your messages کون سی ایسی آکوپیشن ہیں جو کہ ٹرینڈنگ ہے you know that you see happening تاکہ اس وقت وہ لوگ جو کہ شاید اپنی کوئی ڈگری یہاں پاکستان میں مکمل کرنا چاہتے ہیں یا پھر کچھ آپشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ان کو کیا کیا چیزوں کو سلیکٹ کرنا چاہیے ایز اے میجر تو کیا ہے وہ انجینئرنگ ہے وہ آئی ٹی ہے وہ مینجمنٹ ہے وہ کیا چیز ہے آپ دیکھیے جو میجر دو کنٹریز جو کہ کو سلیکٹ کرتی ہے Canada and Australia they both have their list of occupation اور وہ لسٹ آف آکوپیشن ایسے نہیں ہو جاتی وہ کنسلٹیشن کے ساتھ اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے پروونسز امپلائرز بناتے ہیں اس لسٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ کون سے ایسے آکوپیشن ہیں جو کہ آلریڈی اور موسٹلی رہتے ہیں اچھا وہ لسٹ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی آسٹریلیا اور کینیڈا کی ہم آئی ٹی کے جو لوگ ہیں انجینئرز ہیں فائنینس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں میڈیکل سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ تمام لسٹ میں ہمیشہ ہی رہتے ہیں اچھا کبھی کبھار وہ کوئی ایک آدھ باہر آ جاتا ہے لیکن وہ یوزلی رہتے ہیں ہاں بالکل ہمیں ہمیں ہمیشہ ضرورت رہتی ہے ڈاکٹرس کی ہمیں ہمیشہ فائنانس مینیجر اکاؤنٹنٹس کی ضرورت رہتی ہے ہمیں ہمیشہ اور ہمیں کن کن لوگوں کی ضرورت رہتی ہے ابھی جو نئی لسٹ آئی اس میں H R manager purchasing manager کچھ نئے آکوپیشن جو کہ بالکل نہیں تھے سیکورٹیز والے جو ڈیل کرتے ہیں بینکرس اچھا۔ ہیں ٹریجری والے اچھا تو کافی سارے آکوپیشن ہیں جو اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ آکوپیشن اوپن ہے کینیڈا بہت ریسٹرکٹیو تھا کوئی چھبیس آکوپیشن کبھی تیس occupation now they are fifty are accepting a lot of people oh that's great so that's good news thank you so much for answering all the question آج کے ہمارے مہمان عامر اسماعیل صاحب بہت بہت شکریہ ہاں۔ اور um, لگا ہمارے ون تھری کے لسنر سے مل کر ہمارے لسنرز بھی آئے آپ کو کیا لگا کہ کیسے ہیں یہ ہمارے جو آج کے مہمان رہے وہ میں نے بڑی کوشش کی ان کو بریک ان کرنے کے لیے اور آپ نے بہت مجھے آپ سے مل کر جو ہے نا بہت ہی آئیں اور میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ اپنے کام میں بڑے good luck that as well and bless Pakistan note پر جناب آپ سے چاہوں گی اجازت کل پھر رات کو ملاقات کرنے جا رہے ہیں ہم دس سے لے کے بارہ بجے تک اور کل کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے بہت ہی زبردست گزرے پاکستان کے لیے کل کا دن جو ہے وہ بہت ہر روز لگتا ہے کہ بس اب آج کا دن یا کل کا دن آخری دن ہوگا لیکن نہیں سمجھ آ رہی ہے تو ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارے ملک کے لیے جو یہ وقت گزر رہا ہے یہ بہت اچھا ہو وہ جو بھی اس کا آؤٹ کم ہو وہ ہم سب کی بہتری میں ہو اور at the end of the day ہر ایک کا جو ہے نا وہ زندگی سنورے اور ہمیں اپنے ملک میں ہی رہ کے جو ہے نا یہ سارے کام یہ ساری اپرچونیٹیز یہ تمام کی تمام میڈیکل کی ایجوکیشن um, کی uh, یہ تمام سہولیات جو ہے نا وہ ہمیں اسی ملک میں دستیاب ہو اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اس ملک سے باہر جانا ہے اس ملک سے باہر جا کے کام کرنا ہے تو میں ان کو کہتی ہوں ضرور میری ان کے لیے دعا ہے کہ آپ اس ملک سے باہر جائیں تاکہ آپ کو تبھی تو پتہ چلے گا جناب کہ کتنا کیا کتنی بڑی نعمت ہے اپنی uh, اپنے رشتے داروں کا اپنی نانی کا اپنی دادی کا اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا ان سے ملنا اور کتنی بڑی بلیسنگ ہے جب کہ آپ کو پتہ چلے کہ جی اس وقت شام ہو گئی تو مغرب کی اذان ہو رہی ہے ورنہ تو ایسا ایسا بھی وقت دیکھا ہے لوگوں نے جہاں پر آپ آپ کا روزہ ہے مغرب کی اذان ہوگی چار بج کے بیس منٹ پہ آفٹر نون میں اور آپ کہہ رہے ہیں اچھا تو میں اب افطار افطار چوئنگم سے کروں بیکاز اس وقت میں بس میں موجود ہوں سو so, اس طرح کے دن بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس کے لیے بھی تیار رہے گا thank you so much for being with tonight آخری گانے کی طرف بڑھتے ہیں اور جو آخری گانا میں نے ڈھونڈ کے چن کے نکالا ہے is gonna be entertaining I are the studios good night and bye